رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سورہ عال عمران کی یہ آیت کا ایک حصہ ہے جو اس وقت پڑھا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ربانیین بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تد رسول تم خود پڑھتے ہو کسی کو تعلیم دینا اور تد رسول خود پڑھنا یہ تعلیم اور تعلم یہ وہ عظیم ترین کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کو سونپا ہے اور علماء وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے جانشین ہیں العلماء و رسط الانبیاء اور یہ علم کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلاۃ السلام کی حدیث ہے من صلاح کا طریقاً یلتا مصوب علم اللہ طریقاً کہ کوئی شخص ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جو علم کا راستہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے گویا کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا اور یہ علم لوگوں تک پہنچانا یہ وہ راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرمایا کہ بلا کن قور گین تمہیں ربانیین بن بن جانا چاہیے علماء ربانیین وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرماتے کہ کون علماء فوکہ علماء فرمایا کہ تم اولا حلم والے بن جاؤ تمہارے اندر تحمل مزاجی آ جائے فوکا تمہارے اندر فقاہت آنی چاہیے اولا ماں فرمایا کہ تم عالم بنو یعنی ربانیین کا یہ معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری میں ذکر فرمایا ہے اب عالم بننا یہ وہ عظیم ترین قسم کا کام ہے کہ جب کوئی شخص عالم بنتا ہے تو گویا کہ علم نبوت کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیتا ہے اور اسی علم کو سمجھنا نبی علیہ السلاۃ السلام کے حدیث کہ میں اللہ بخیر فق و فدین کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا اس کو دین میں سمجھ اور فقہ نصیب فرماتا ہے فق القرآن قرآن مجید کی کو آیت پڑھنا اس سے کو مسئلہ سمجھ لینا فقہ الحدیث حدیث پڑھنا اور اس سے کو مسئلہ سمجھ لینا یہی فقاہت ہے تو فرمایا کہ ربانیین کی یہ تشریح ہے کہ تم علماء علم والے بنو فقہا فقیح بنو اور علماء تم عالم بنو اور فقہ کے حوالے سے نبی علیہ السلاۃ السلام کی حدیث ہے اور پھر حضرت احما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف حدیث جس کے اندر فرماتی ہیں کہ نیم السا یتفقہن یا الدین کہ سب سے بہترین قسم کی عورتیں فرمایا کہ انصار کی عورتیں ہیں کہ جن کو دین کے سمجھنے میں تفق و فدین میں کوئی کسی قسم کی چیز مانے نہیں ہے تو اب وہ عورتیں جو صحابہ کی عورتیں ہیں صحابیات ہیں وہ بھی ساری کی ساری فقی ہیں اور انہوں نے یہ فقہ کس معنی کے اندر حاصل کی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر جو مسئلہ درپیش ہے اس کے متعلق آپ سے سوال کرتی ہیں اور جو کچھ آپ بتاتے ہیں اس کو سمجھ لیتی ہیں یہی فقہ ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں قرو ربانگین تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ تم ربانیین بن جاؤ اور ربانیین کس طرح بنو گے نمبر ایک علماء تمہارے اندر تحمل مزاجی آنی چاہیے جذباتی پن نہیں بے حوصلہ ہو جانا یہ چیزیں نہیں اب حلم کی تشریح جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلاۃ السلام کی پوری کی پوری زندگی کو پڑھ جائی جن کو اللہ رب العالمین نے فبش غلام حلیم غلام الحلیم کا نام دیا قرآن مجید کے اندر بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے بعد ساری زندگی ان کی اسی دائرہ کار کے اندر ہے تو اس سے ہمیں جب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو حلم کا معنی پتہ چلے گا کہ تحمل مزاجی اور حلم کسے کہتے ہیں اور فوکہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات سب کی سب ان کے اندر صفت حلم بھی ہے اور سب کے سب فقیح بھی ہے مرد تو مرد نبی علیہ السلاۃ والسلام کے دور کے اندر جتنی صحابیات ہیں وہ بھی ساری کی ساری فقیح ہے اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا وہ مشہور و معروف قول ہے جس کو امام بخاری نے بخاری میں ذکر فرمایا کہ کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستقبر جس شخص کے اندر فرمایا کہ علم کے متعلق سوال کرنے سے حیا شرم کوئی کسی قسم کی چیز مانے ہو فرمایا کہ وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا اور مستقبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا کہ میں اس سے کیوں پوچھوں یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا میرے برابر کا ہے یا میرے پاس تو علم ہے یا میں پوچھوں گا تو یہ کیا کہے گا کہ کیا اس کو آج تک اتنے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کو معلوم نہیں پر میں کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں آ جائیں اور میں کہ وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر تقوا صبر پرہیزگاری اور اپنے اساتذہ کا قدر کرنا اپنے محسنین اور بڑوں کو بڑا سمجھنا شکر گزاری یہ چیزیں ضروری ہے یہ وہ عظیم راستہ ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے انسان کو قدم قدم کے اوپر جو ہے صبر اور تقوا کی ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اللہ کے نبی ہیں اور خضر علیہ السلاۃ وسلام کے پاس جا کر یہ کہتے کہ حل حل قال ان کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں تمہارے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اتب کا تو پتہ چلا کہ شاگرد کی حیثیت سے جب کوئی شخص آتا ہے اس کو پیچھے رہنا چاہیے اور ساتھ میں اس بات کی کوشش کہ میں علم کو حاصل کر سکوں درخواست کر رہی ہے آگے جواب ملتا کہ ان نقل یا صبر تو میرے ساتھ رہ کر کر نہیں سکے گا کیا مانا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا ہے ماں باپ کو چھوڑا ہے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے گھر کا کھانا پینا سب چیزیں چھوڑی ہیں اب اتنا سفر کر کے انسان آتا ہے تو ہر اعتبار سے صبر کرنا اور پھر حضرت خضر علیہ السلاط والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے جب صبر نہیں کر سکے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا لو ان موسا صبر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام اگر صبر کرتے تو یہ تین مسائل ہمارے سامنے آئے خضر علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی سے لو صبر اگر صبر کرتے تو علم کے اور بھی دروازے کھلتے اور بھی مسائل ہمارے سامنے آتے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ طالب العلم کو صبر کرنا ہے جو قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہی ہیں ان کو صبر کرنا ہے پھر تقوا کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے سورہ یوسف کے اندر ہے جب بھائی شرمندہ ہو کر سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئینہ کلان تا یوسف یوسف قدمن اللہ علیہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علیہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آگے فرماتے یتق و اللہ اجر فرمایا کہ جوش بھی تقوا کی زندگی اختیار کرے گا اور صبر کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا اب تقوا کا ایک سبق ان کی زندگی میں یہ بھی ہے کہ جب گناہوں کی ان کو دعوت ملتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں ہر طریقے کے ساتھ اس کو ٹھکراتے ہیں وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی جب چاروں طرف سے ان کا گھیرا تنگ کر دیا گیا اور قید و بند کی خبریں سنائی جا رہی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب السجن احب الیہ مما یدعون علی جس گناہ کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے قید کے اندر جا کر قید کی زندگی بسر کرنا یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں اب دیکھو ان کی زندگی میں صبر بھی ہے اور تقوی بھی ہے اور آج جس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے کہ انہو من و و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یہ میرے رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ جس نے مجھے اس مقام کے اوپر پہنچایا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں نمبر ایک تقوی اور نمبر دو صبر تو طالب العلم کے لیے بالخصوص اساتذہ کے لیے طلباء کے لیے تقوی کی زندگی صبر کی زندگی اور پھر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا یہ چیزیں بنیاد ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے اور سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے